کچھ یہودی کلاموں یعنی ارشادات خدا بندی کو ان کی جگہ سے پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا اور سنیے آپ سنائے نہ جائیں اور رائنا کہتے ہیں زبانیں پھیر کر اور دین میں تانا کے لیے اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری بات سنے اور حضور ہم پر نظر فرمائیں تو ان کے لیے بھلائی اور راستی میں زیادہ ہوتا لیکن ان پر تو اللہ نے لانت کی ان کے کفر کے سبب تو یقین نہیں رکھتے مگر تھوڑا